حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد رسول ہونا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر ہونا یہ وہ منصب ہے جو بہت بڑا منصب ہے جس کے بارے میں میں نے تین میں اس کو شمار کیا ہے پھر تمام دوسرے نمبر پر سکھ نہ ہو پھر مسجد ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رہائش دی ہے نہیں مانا یونی ان کے لیے رہائش آرام ہے جب اوروں کے لیے مسجد میں گھریلو رہائش آرام ہے یہ مقام جو سرکار نے انہیں دیا ہے اس کو میں کائنات کا بہت بڑا منصب سمجھتا ہوں اور تیسرے نمبر پر کا جھنڈا جو دیا گیا تھا یہ بھی کائنات کا بہت بڑا اعزاز تھا اس لیے ان جانات سے یہ بھی پتا چلتا ہے ان اصحاب کا آپس میں کوئی بوجھ نہیں تھا کوئی حسد نہیں تھا کوئی کسی قسم کا آپس میں معاملہ ایسا نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہدایت کرتی ہے تو ان کے بجاج بیان کرتے ہیں ان کی برتری کو بیان کرتے ہیں افضلیت کو بیان کرتے ہیں خلافت کو بیان کرتے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی جدا کھلتی ہے تو سرکار جب اعلان کر رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے کہ حضرت عمر نعرہ لگا کے ان کو مبارکباد بھی دے رہے تھے موسم سنگ حضرات اس مقام سے کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا استدلال کرتے ہیں کہ وہ شریفہ رسول بلا فصل ہے وہ پہلے امیر ہیں اس واسطے کی سرکار نے یہ فرمایا تھا من کن تو مولا ہو تعلی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے اس نقش سے نصف حدیث سے ان کی بات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی اس واسطے کہ یہاں مولا بمانا امام نہیں ہے مولا بمانا محبوب ہے مولا بمانا ناصر ہے مولا بمانا اقرب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہے جس کا میں ناصر ہوں اس کے علی بھی ناصر ہے ہر چیز امامت والا لفظ یہاں مقصود نہیں تھا اور اگر وہ نسل مان لیا جائے مولا زمانہ امام لے لیا جائے تو پھر بھی ان کی دلیل ہر چیز نہیں بنتی مطلب یہ تھا کہ جب علی امام بنے گا جس وقت علی امیر بنیں گے اس وقت ان سے تم سمجھ نہ رکھے اس وقت ان کی عمارت کو میرا توفا قلم کے کر لے یہ نہیں تھا کہ اب میرے بعد یہی نام ہوں گے چوتھے نمبر کو جو ان کو عمارت ملنی تھی اور جو انہوں نے خریدا بننا تھا اس کے بارے میں اظہار کر دیا گیا کہ ان کے بارے میں کوئی شک میں مبتلا نہ رہے یہ جو وقت ہے درمیان کا اس پر حدیث سے تعلق کر رہے ہیں کہ اب یہ سرکار انہیں خلیفہ نہیں بنا رہے اس واسطے سے اصل کے ہوتے ہوئے خلیفہ ہوتا ہی نہیں ہے جب سرکار خود موجود ہے اور اپنے بارے میں کروا رہے ہیں من کون سے مولا ہو جو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے اگر مولا بمانا امام ہوتا تو جب سرکار خود ایمان موجود میں ہے تو اپنی کی ضرورت نہیں ہے پتا کیا چلا کہ اگر خلافت والا مانا لیا بھی جائے تو پھر بھی وہ مراد ہے جب خلافت کی باری آئے گی تو میں سرکار کی ہوتے ہوئے ان کو سنتا ماننا پڑ جائے گا حالانکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے خلافت کا سلسلہ انداز میں ہے اس بات سے پہلے امیر اور پہلے امیر صحیح سیدنا کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے جن کی عمارت علی خود گواہی دیتے ہیں اس واسطے آپ بسرا میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ابن قبا نے پوچھا اور قیس بن عباد نے پوچھا اے علی ہمیں پتا چلا ہے آپ کے پاس عہد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لکھ کر دیا تھا علی وہ جان تو کر دو سہی رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ گئے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سرکار نے لکھ دیا ہے وہ مجھے اس مرتبے کو پہنچانا چاہتا ہے میں وہ بندہ ہوں جس نے سب سے پہلے سرکار کی تصدیق کی تھی اور اگر کوئی میرے بارے میں آپ کو منسوخ کرے گا تو مجھے سرکار نے خلیفہ بنایا تھا پہلے نمبر پر پر میں یہ بات اگر میری زبان سے نکلے گی پر میں پوچھنے والوں تجھے سوچنا چاہیے یہ پہلا وہ شخص ہوگا جو سرکار کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے پر میں پہلا وہ شخص ہوں جس میں سچ لینا ہے سرکار کی تصدیق کی ہے میری مزاق نہیں کہ میں یہ بات کر کے سرکار کے بارے میں کیوں کر سکوں میں ہر یہ کام نہیں کروں گا خدا کی قسم اٹھا کے نندا کے بیٹھے میں جانے لگے پر ماں ہے وہ کام جانے کا اگر یہ عہد ہوتا ماں تک تو اخاط تعمن عمر ابن خطاب یقین مانے اللہ دلبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اگر سرکار نے مجھے ان کا بنا ہوتا میں ایک منٹ کے لیے بھی اندر صدیق رضی اللہ ہوتا رہنے کو اور میرے فاروق رضی اللہ ہوتا رہنے کو سرکار کے منبر پہ بیٹھنے ہی نہ دیتا میں ان سے جہاد کرتا چادر ہاتھ میں تھی بھی میرے پاس نہ ہوتا میں اس چادر سے لڑتا ہوتا اگر سرکار نے مجھے تھا میں ان سب کا دیا ہوتا اور شناخت میری ہوتی یہ لوگ سننا چاہتے میں اکیلا لڑتا مگر خدا کی ہے سرکار نے انہیں سنیتا بنایا تھا اس واسطے میں نے بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا جب آنے والا رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم اخواب ٹائم سے مراد سید اکبر کا اللہ تعالیٰ ہے اور سید عمر کا تو ویسے نام لے لیا اور میں بالکل ان لوگوں کو میں ایک منٹ کے لیے بھی سرکار کو نمبر پہ کھڑا نہ ہونے دیتا میں نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا ہے ان کے جھنڈے کے نیچے چلا ہوں انہوں نے جو بھی تھی لگائی ہے وہی کرتا رہا ہوں اب بھی تمہیں میرے بارے میں شک ہے کہ مجھے سرکار نے کچھ مدد دیا تھا یا ارادہ عائد کیا تھا ہر جگہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ خلیفہ پر ہے یہ سب کا خلیفہ ہے مجھ سے پوچھنے والوں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے یہ صرف عام مومنوں کے نہیں علی مرتضا کے بھی خلیفہ ہے علی مرتضا کے بھی امیر ہے ان کے بھی شوق ہے ان کے بھی کام ہے اس واسطے ان تینوں کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پہ یہ جملہ بولا تھا فرمایا دین کا اصل اون عبادات نماز ہے سب سے بڑی عبادت نماز ہے پر میں جس نماز کے لیے قیادت صدیق اکبر کو دے دی گئی تھی حالانکہ میں پاس تھا یہ لفظ بولے پر میں مریض بھی نہیں تھا غیر بھی نہیں تھا پاس میں بھی تھا صحیح بھی تھا مگر سرکار نے فرمایا مرو ابا کا کریں سن لے دینا صدیق کو کہا وہ جماعت کرائے علی کہتے میں ساتھ موجود تھا اور ادب نے یہ کہا تھا ایسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق بڑے رفیق القلب ہے وہ تمہاری جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے میں تالا کا سن رہا تھا سرکار نے ان کی بات کو مستعد کر دیا برما جو وہ صدیق اٹھائیں گے وہ کوئی نہیں اٹھا سکے گا شام ہو ہو رہا رہا ٹائم ہے تو اس موقع پر سیدنا علی اریل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ردینا لدیننا ردینا لدنیانا من ردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم لو مجھ سے پوچھنے والوں اور بار بار ایسی باتیں کرنے والوں یہ سلسلہ بند کر دو ہم نے اس بندے کو اپنا قائد بنا لیا دنیا میں جس کو سرکار نے ہمارے دین کا قائد بنایا تھا جس کو مسلح کا امام بنایا تھا ہم نے اسے سلطنت کا امام بنا لیا ہے لہٰذا رسول اکرم نورم جسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امامت کی رضی اللہ تعالیٰ کو جو بھی دل سیدنا علی ناری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو ان کی شراکت کی بھی سمجھتے ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ انتخاب سرکار کا ہے انہوں نے جس شخص کو ہمارے دین کے لیے ایمان بنا لیا تھا ہم نے غور کر کے اسے اپنے دنیا کا بھی ایمان بنا لیا ہے پھر تینوں کو نے ذکر کیا اور تینوں کے بارے میں یہ کہا کہ میں ان کی فوج میں شامل رہا میں نے ان کے سامنے مجرموں کو کوڑے مارے میں نے ان کے میں ان کے ساتھ تعاون کیا میں نے ان کے ہاتھ پہ بیس کی لہٰذا ان تینوں خلطاء کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں نہ کرے بلکہ آپ کی تو یہ یہ ہوتی تھی اکثر جب جا مانگتے تھے اللہ اصلحتا بنا استا الراشدین راشدین المحدین اللہ ہماری اصلاح اسی طرح کرنا اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تین فلطا راشدین کی اصلاح کروائی ہے یہ دعا جس وقت آپ نے اکثر یہ پڑا کرتے تھے دعا میں مانگا کرتے تھے یہ لفظ بولا کرتے تھے ایک غلط شخص نے پوچھا من رہی وہ کون غلط رہا راشدین جن کا تم ذکر کرتے ہو اور کہتے ہو اے اللہ جس طرح ان کی تم نے اصلاح کی ہے ایسے ہی ہماری بھی اصلاح فرما دے اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے یہ کون لوگ ہیں جن کو خلطۂ راشدین کہا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل عمل کرنے والے اور سرکار کی توجیحات کو مکمل سامنے رکھنے والے حضرت علی المط رضی اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں کہنے لگے ہونا حبیبہ یا ابو بکر و عمر وہ میرے دونوں محبوب ابو بکر عمر ہے کتنے نیچ الگ سے ہونا حبیبہ یا ابو بکر و عمر میں دل خصوص جن کا نام لیتا ہوں راستے راستہ کے ساتھ تینوں کا ذکر کرتے ہو جدا جدا بھی کرتے ہو یہاں جو تنسیح تھی اور بڑے بڑا ساتھ ان کا فکر کرتے ہوئے کہنے لگے رو اے نہ ہو راجی کہتے آنکھوں سے آنسو بہر آ گئے اور کہنے لگے ہما حبیبہ یا ابو بکر و عمر امام الاسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو میرے محبوب بنتے ہیں اور وہ حضرت امرتم تاریخ اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو میرے محبوب ہیں امام الدین وہ امام الہدا دونوں ہدایت کے امام اسلام ہے وہ شیخ اسلام اور دونوں ہی شیخ اسلام ہے کتنا ذوق ہے کتنی محبت ہے اور کس قدر انہیں ان کا ذکر مطلوب ہے آج شیخ الاسلام کا لفظ ہم بولتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں لیکن دیکھو یہ کتنے بڑے شیخ الاسلام ہیں جنہیں علی شیخ الاسلام سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں صدیق شیخ الاسلام ہے امام ہی ہدا ہے امام الدا کا لفظ بولا شوق الاسلام کا لفظ بولا ورنہ عمر شوق الاسلام ہے عمر امام الہدا ہے صرف صرف جو پر فرما من اوسما من ابتدا دہما من تو تب اوسما جو سب ان دونوں کا مرید ہو گیا وہ شیطان کے بچپنوں سے محفوظ ہو گیا من تمسا کا بہنا چاہ جو ان دونوں کو اپنا صاحب مانتا ہے پرما جو وہ اللہ کی پارٹی کا رکن ہے اس بلّا کا رکن ہے وہ عام انسان نہیں اس قدر ان دونوں سے اس نے تعلق قائم کر لیا ہے میرے راشدین کو جس نے مان لیا ہے حضرت علی المط رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے ان کی عظمتوں کو اجاگر کر رہے ہیں امام ہدا کہتے ہیں شاہ الاسلام کہتے ہیں اور ان کے ساتھ حسبت کو اور حصے کو اور ان کی ابتدا کو اتنا عظیم قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جو شخص بھی ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے وہ میں سے ہے وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے اس واسطے میرے بھائیوں یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے آج ہمارے اجتماع اہل سنت کے اجتماع اس میں تو آ رہی ہے تو کی بدبو بدبو تو میں نہیں کہتا تو کا ایک قسم کا ایک پراپوگنڈا آ رہا ہے تو رسم کا کہ ہمارے اجتماع کو جس وقت کو سنتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید ان کا اجتماع ہو رہا ہے نعرہ تقدیر اور نعرہ رسالت کے بعد اگر لگانا ہے تو پھر نعرہ تحقیق لگا جس میں چاروں کا فکر آ جائے اور اگر صرف نعرہ حیدری لگانا ہے اگر اب خدا لگانا ہے تو پھر چاروں کا لگاؤ نعرہ سکی کی یا صدیق نارا شاروق کی یا فاروق نعرہ نارا عثمانی یا عثمان اور نارا حیدری یا علی تیس سے لگاؤ ورنہ ہمارا تحقیق کافی ہے جس میں خلاف کا راستہ ذکر آ جائے گا یہ حضرت علی مرتبہ حضم اللہ ہو تمام ہو خود جن کو شوق اسلام کہہ رہے ہیں اور جن کو امام ہودا کہہ رہے ہیں اور جن کے بارے میں رجنے کا اظہار کر رہے ہیں اور قرآن مزید کی رہے گا جن کو تصویریں پڑتی ہیں اور رسول اللہ وسلم وسلم کی ہمارے حدیث نے جن کی مناسب کا بیان کیا ہے ان کو یہ تاثر دینا کہ ان کا مرتبہ کم ہے یا گٹ ہے ان کو مطلوب کرنا یہ ہر بھی سائز میں نہیں ہر دوسرے بار نہیں وہ پہلے خلیفہ ہے پھر دوسرے خلیفہ ہے پھر دوسرے خلیفہ ہے وہ اتنی عظمتیں والے سید نارمل مرتبہ اور یہ ماں تعالیٰ نے پاتے سنتا ہے ان کی عظمتیں یہ بات بیان کر رہی ہے جس کہتے کی اتنی عظمتیں ہوں گی پہلے کی کتنی عظمتیں ہوں گی اس بات سے یہ بات بالکل واضح طور پر اس کو اپنانا چاہیے میں رکھنا چاہیے ہمارے مداحت اور محافل اس میں وہ تاثر بنتا جا رہا ہے اور یہ بات ہمارے شاعر کے خلاف ہے اور ہمارے مزاج کے خلاف ہے عام سنت کے مسلط کے خلاف ہے ان باتوں کو پیسوں میں رکھیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ہو جس وقت ان کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا تھا اس حدیث کو بھی کیونکہ مخالفین پیش کرتے ہیں میں اسے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جنگ تبوک کا وقت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ ملا دیا وہ جہاد تو پہ نہیں گئے تو ہم مجھے بھی آپ نے مدینہ شریف میں چھوڑ دیا یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے حضرت علی المتدا رضی اللہ تعالیٰ سوائے غزبہ تبوک کے باقی ساری جنگوں میں شریک رہے ہیں اور ان کی بڑی بہادری کے کارنامے ہیں لیکن تبوک والی جنگ میں وہ ساتھ نہیں گئے سرکار نے خود ان کو مدینہ شریف جی میں چھوڑا ہے اور جس وقت چھوڑا ہے تو اس مقام پہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے ان عورتوں بچوں کے ساتھ ملا دیا میں تو جہاد والا آدمی ہوں میدان جنگ میں لڑنے والا ہوں اور آپ نے مجھے اس طرح پیچھے چھوڑ دیا جس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے بولے اما تردا ان تکون منی انتقو ان تکون منی تو ہارون من کیا تم خوش نہیں ہو کہ تمہیں وہ مرتبہ میں دے رہا ہوں جو حضرت موسا علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو دیا تھا حضرت موسا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا رہے تھے اور میں نے پوجا اپنا خلیفہ بنا دیا ہے کیا تم خوش نہیں ہو میں نے پوجا دی اور عورتوں بچوں کے ساتھ نہیں ملایا یہ تو ایک منصب ہے میں تجھے پیچھے امیر سمجھ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تجھے اس منصب کا اور سمجھتے ہوئے تجھے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں حضرت نیس علیہ السلام جس سے حضرت حرون علیہ السلام کو خلیفہ بنا جاتے تھے میں سبوت میں جا رہا ہوں میں نے تجھے پیچھے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے میں پسند حضرات اس سے بھی آل تشیوں نے خلاف کے بلا فصل کا استقبال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود یہ کہا ہے کہ تم میرے لیے یوں ہو جس طرح حضرت علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام ہے تو سرکار نے جب خود یہ فرما دیا ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ تھے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کے خلیفہ ہے تو پھر یہی خلافت ہے اور بلا فصل ہے اور پھر انہیں پہلا خلیفہ ماننا چاہیے میرے بھائیوں اس عزیز شریف کا مطلب بھی آپ کے سامنے باضی کرنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خلافتیں ہیں ایک ہے کہ سرکار اپنی ظہری حیات میں مدینہ شریف سے باہر کہیں تشریف لے گئے ہیں تو واپس آنے تک کسی کو نگران بنایا ہے اس کو بھی خلیفہ کہا گیا اور اس میں متعدد صحابہ کا ذکر آتا ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں پیچھے چھوڑا ہے جب آپ خود سے ان کو پیچھے خلیفہ بنایا ہے ایک وہ خلافت ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال ہو گیا تھا سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس کے بعد کی خلافت ہے ہم سیدنا سدی کے رضی اللہ اللہ نے تو جو خلیفہ درا فصل مانتے ہیں وہ سرکار کے وشال کے فوراً بعد کی خلافت کا معاملہ ہے اور یہاں جس خلافت کا ذکر ہے جو وشال کے بعد کی خلافت نہیں یہ حیات کے اندر کی خلافت ہے جب سرکار اپنی صحیح حیات میں موجود ہے مگر مدینہ شریف میں موجود نہیں ہے مدینہ شریف سے باہر ہے تبیر کے مقام پر ہے واپس آنے تک ان کو نگران بنایا ہے واپس آنے تک اپنی سلطنت پر ان کو گالی بنا دیا ہے واپس آنے تک سارے امور ان کو سپرد کر دیے ہیں یہ خلافت اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہم خود اس کی تصدیق کرتے ہیں اس سے وہ خلافت ثابت نہیں ہوتی جو خلافت سرکار کے مثال کے بعد ہے جو جو حیات کے اندر خلافت ہے اس کا تذکرہ یاد کیا جا رہا تھا اس واقعے کو سرکار نے جو مثال بیان کی ہے اس مثال میں بھی جس خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بھی حضرت موس علیہ السلام کے مثال کے بعد کی خلافت نہیں ہے حضرت موس علیہ السلام کی زندگی کے دوران کی خلافت ہے کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موس علیہ السلام سے پہلے ان کا مثال ہو گیا تھا وہ بعد میں زندہ نہیں رہے کہ حضرت علیہ السلام کا وشال ہو گیا ہو اور پیچھے حضرت علیہ السلام کو ہمیشہ بنایا گیا ہو اگر یہ بات ہوتی تو اب اس پر کیا کرتے ہوئے وہ لوگ یہ جواب بنا سکتے تھے تو اسی طرح پھر سرکار کا نشان ہو جائے گا تو علی متعدد رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ ہوں گے لیکن سرکار نے بعد میں فرما دیا حضرت نیوس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال دے کر تاکہ بعد میں کوئی گمراہی کی بات نہ کر سکے حضرت نیوس علیہ السلام کی فراست کیا تھی جب وہ تیر پہ جاتے تھے تو قوم میں ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیتے تھے قوم نجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے یہ خلافت ان مثال کے بعد کی خلافت نہیں تھی حضرات کے اندر ہی خلافت تھی وہ تیر ہوتے تھے قوم میں خلیفہ حضرت علیہ السلام ہوتے تھے ایسے ہی میرے محبوب علیہ السلام تبلیغ میں موجود ہے مدینہ میں خلیفہ علی المتدار رضی اللہ تعالیٰ ہو ہے یہ خلافت تھی اور یہ ایک اعزاز تھا اور اس مثال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابل فرما دیا اس کو بعد میں خلافت نہیں بنایا جا سکتا اس کو خود الفاظ شریف کے انکار کر رہے ہیں اور اس بات کو باغے کر رہے ہیں یہ خلافت حالت حیات پہلی حیات کے اندر کی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے بعد اشارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں ہے جسے خود حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی الفاظ سے بیان فرمایا ہے وہ پسند سن حضرات یہ دونوں باتیں دونوں احادیث کے میں کی ہے یہ کیونکہ اس ٹینس کے لوگوں کی دلیلیں ہیں ویسے وہ غور ہی سارا مطلب ہی ایسا ہے جن کے مدار ہی سارا غور سے آواز آنے پر ہے اور ان کو آواز آتی ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے یہ جو حدیثیں بیان کرتے تھے اس رات سے میں نے اس کا صحیح مطلب واضح کرنا ضرور سمجھا ہے تاکہ کسی کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور پھر اپنی گفتگو کا سمیٹ رہا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردا سے جو تعلق ہے سرکار کے ساتھ جو پیار ہے اور سرکار کے بارے میں جو عقیدہ ہے صرف چند باتیں میں آپ کے سامنے پہلے کی ہے اب یہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علم رضی اللہ تعالیٰ میں موجود ہے نماز اثر کا وقت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے ہیں اور سید رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی نماز ادا کرنی ہے ان کے جنگ سے واپسی ہے مختلف ٹولیوں کی شکل میں داخلہ چل رہا ہے کسی ٹولی میں کہیں نماز پڑی ہے کسی نے یہ پہلے پہلے حصے میں پچھلے حصے میں تھے سرکار پہلے جا کے نماز پڑھ چکے تھے پھر بعد میں جا کے شامل ہو گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے قافلے کے اندر اس طرح کی صورت حال تھی کہ ان کی نماز ابھی باقی تھی اور سرکار نماز پڑھ چکے تھے اس دوران محبوب علیہ السلام نے جب آرام کرنا چاہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود کا انتخاب ہوتا ہے علیہ السلام ان کے رام کو سر رکھتے ہیں آرام فرماتے ہیں نیم کا وقت آتا ہے محبوب علیہ السلام سو رہے ہیں یہ حدیث امام تحابی نے حدیث کی کتاب مشکل آثار میں روایت کی کی ہے ہے باقاعدہ طور پر اس سند لکھی اور اس کے راوی بالکل صحیح راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سید علم رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سید سیدم رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے سر کا بچت بالکل تھوڑا ہوتا جا رہا ہے بالکل قریب ہے تو سورج غروب ہو جائے المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ کو بار بار نماز کے بارے میں خیال آتا ہے وہ جو نسلی نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں رات دن کی میں گزر جاتی ہے ان کو بار بار نماز کا خیال آتا ہے مگر محبوب علیہ السلام کا آرام پیش نظر ہے تو سرکار کا سر گود میں ہے اگر اٹھوں گا تو نیند میں خلل آ جائے گا ایک طرف نماز ہے دوسری طرف نیند ہے سید لگنانی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عشق نے یہ فیصلہ کر لیا کہ محبوب علیہ السلام کی نیند اس کا مکان اتنا بڑا ہے اس کے لیے نماز کردار کی جا سکتی ہے لہٰذا علی المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ ہو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا جگایا نہیں ہے آپ کو بیدار نہیں کیا محمد علیہ السلام کے آرام میں خلم نے ڈالا سرکار جب بیدار ہوتی ہے اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا آنکھوں سے اشک جاری ہے علی المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایمانی کی دنیا میں بڑا اصل فیصلہ ہے بڑا حتمی فیصلہ ہے یہ آل حضرت حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا مولا علی نے زاری سے نیند پہ نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ ہے اصل میں بندگی تو اس طارجر کی ہے حضرت علی نے اور تو ہے نماز اللہ کا کرد ہے اور ادھر محبوب علیہ السلام کا آرام ہے لیکن انہوں نے محبوب علیہ السلام کے آرام کو ہے تو اب نماز پھر ادا کر لوں گا سرکار نے اس وقت نے دیکھا ہے آنکھوں سے سوچ جاری ہے تو ناراض نہیں ہے اے علی تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں تم نے نماز ادا کرنی تھی اور میری نیند اگر خراب ہوتی تھی تو ہو جاتی ایس الفاظ بھی بولے ان کا شوق ضرور دیکھا ہے آنکھوں کی جاری ہے کہ نماز سزا ہو گئی ہے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ تبارک بتا کی بارگاہ میں یہ الفاظ بولے ہیں جس سے سارے دوریوں کے تک ختم ہوتے ہیں اور عقیدوں کو ایک بہار ملتی ہے تمام اللہ اما عام کا وہ تا کہ رسیم ہوتا اللہ یہ علی رات نہیں تھے یہ خدمت میں حاضر تھے اے اللہ یہ تیری اطاعت میں تھے تیرے رسول کی اطاعت میں تھے اب دیکھیے جس نے نماز نہیں پڑھی غیر تو وہ اللہ کی بات نہیں ہونا چاہیے لیکن پوچھے سرکار کی خدمت میں تھے سرکار کی نیند کا معاملہ تھا تو سرکار نے مت یہ بولے ہے اللہ اللہ انسانہ پاپے کا پاپ رسول کا صرف یہ نہیں بولا تو یہ تیرے رسول میں سلام کی بات میں تھے اے اللہ جو تیری بات میں تھے اور تیرے رسول کی بات میں تھے اس واقعے کو خدا خدا نے خود فرمایا ہے میں یہ بھی رسول کا قد عطا اللہ جو ان کی بات کرتا ہے وہ اللہ ہی کی بات کر رہا ہے کیا ہوا ان کا نا پتا رسول رسولے کا یہ پتا پتا دیکھے تیری اطاعت میں اور تیرے محمود السلام کی اطاعت میں تھے اے اللہ یہ داخل نہیں تھے تو کیا کر دل شمسا سورج کو واپس لوٹا دے سورج کو واپس لوٹا دے اپنے قانون پہ روب ہو چکا ہے سورج مگر ابھی میرے علی میں تو نماز پڑھنی ہے یہ نیند ان کی تھی تھی نیند میری تھی اے اللہ جو ابھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس سورج کو واپس لوٹا دے سہاگا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سورج جو غروب ہونے کے بعد کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے چیز میں چلانے کا بھی واپس نہیں آتا جب مدینہ میں بڑے دی ہے سورج پھر کر آیا ہے اللہ میں صنعت کے ساتھ موجود ہے سورج واپس لاتا ہے حضرت علی المرتبہ ابھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی ہے بریلی سے میرے امام نے آواز کی ہے سورج الٹے کاؤں پلتے شانت اشارے سے ہو چاہ اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی تم ان کی قدرت کا انکار کرتے ہو ان کی طاقتوں کا انکار کرتے ہو کے کائنات تارمار پلنے جمال نے کتنی عصمتوں کا فرمائی ہے کتنی طاقت ادا فرمائی ہے سورج غروب ہو چکا تھا حضرت علی المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی نماز ادا کرنی تھی محبوب علیہ السلام نے آواز کی ہے اللہ کی بادہ نے التجا کر دی ہے وہ سورج جو ان کی امت میں شامل ہے اور امت کا ایک فرد ہے وہ واپس لوٹا ہے اور حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کر لی ہے میں بسنتا ہوں حضرات موجود بڑا